یہ صورت المومنون کی حکایت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ انہاد ہی امت کم امت واحدہ یہ پوری امت جو ہے ایک ہی امت ہے یہ دو امت نہیں ہے سب کا ایمان سب کا عقیدہ اور سب کا رب سب کا قرآن سب کا قبلہ ایک ہی ہے وہ ان نہاد امتوں کم امتوں یہ امت ایک ہی امت ہے اس میں دو یا تین نہیں ہے سب کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی گئی فرقی کی بندی تنازع جھگڑے لڑائی اور اختلاف سے رب العالمین نے منع کیا اور فرمایا میں تم تمام لوگوں کا رب ہوں اور تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو تقوا اختیار کرو لیکن افسوس صد افسوس آج ہم مسلمانوں کے اندر بے انتہا اختلاف اور تفرق اور تشدد ہوا ہر ہر پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں پورے محمد مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے

وکل کم تمہارا شفا صف رین مینہ رقم آیا لا القم تحت رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں مسلمان بحبل اللہ جمیا تم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مل کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ حبل اللہ اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو آپس میں اختلافات نہ ڈالو وہ آپس موب اللہ جمی ولا تفر رکھو وب قرون کم اد کل تم آدان فالف بین قلوبکم اور اس وقت کو یاد کرو جب عرب کے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے جان مال کو لوٹ لیتے تھے ایک دوسرے کے خون کو بہا دیتے تھے کہیں کوئی امن و امان تمہارے درمیان نہیں تھا صدیوں تمہاری آپس کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی لیکن فاسبہ تم بے نعمت ہی اخوانہ تم یاد کرو کہ ادب العالمین نے اپنے فضل و کرم اور اسلام کی برکت سے تم تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا فاسبہ تم بے نعمت ہی اخوانا رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا سارے اختلافات سارے جھگڑے اور ساری لڑائیاں تمہاری ختم ہو گئی فان یہاں تک کہ کل تم صفا صفا من مینار تم لوگ بد عقیدگی کے بنا پر آپس میں لڑ جھگڑ کر کے ایک دوسرے کے قتل و خوریدی کی وجہ سے جہنم کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے اور قریب تھا تم جہنم میں گر جاتے لیکن فان قدا کم رب العالمین نے فضل و کرم کیا تم تمام لوگوں کو وہاں سے بچا لیا اور جہنم سے رب العالمین نے دور کر دیا تو محترم بھائی ہو اتفاق اور اتحاد کی بے انتہا ضرورت ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین نے سورت الفال کے اندر فرمایا وہ اللہ قروب کو بے قروب ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے نبی لوگوں کے دلوں میں الفت اور پیدا کر دی الفت پیدا کر دی آپس میں لڑتے تھے آپس میں جھگڑتے تھے انعد دلوں میں بھرا ہوا تھا لیکن رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا لوگوں میں الفت محبت پیدا کر دی یہاں تک کہ لو انفق تما فل ارد جمیا ماں الف تبین قلوب اے ہمارے نبی اگر آپ دنیا کی ساری دولت دے کر کے لوگوں کے میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہے تھے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہے تھے تو ماں اللہ تبین آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے جوڑ پاتے لیکن رب العالمین نے اپنے صدر و کرم سے تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا پتا یہ چل گیا اتفاق اتحاد آپس کی الفت محبت یہ سب کچھ ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین کے بڑے انعام میں سے ہے اور اسے باقی رکھنا چاہیے اسی لیے رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو منع کر دیا وہ تمام چیزیں ہم پر حرام قرار دے دی گئی جو اتفاق اور اتحاد کو ختم کر کے آپس میں لڑانے کا باعث بنتی ہیں جو اختلافات کا باعث بنے ایک دوسرے سے لڑنے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کے جو سبب بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا چنانچہ جو صحیح مسلم وغیرہ کی روایت نبی ریسرا میرے ساتھ رواتے ہیں اے المسلم اقل مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس لیے خبردار لا ولا تباغدو ولا تحاسدو وقولو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو سارے مسلمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو لا تدا برو خبردار ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ نہ موڑا کرو اگر تم راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہو اور سامنے سے کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہے تو کوشش کرو کہ آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کرو اس سے مسافہ ملاؤ اس کی خیریت معلوم کرو ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان کوئی راستے سے آ رہا ہے تو تم پیٹ پھیر کر کے دوسرے راستے سے چل چلے جاؤ نہیں ہماری اس کی بنتی نہیں اگر ہم یہاں سے ادھر سے گئے تو ہمیں سلام کرنا پڑے گا یا وہ سلام کر دے گا تو ہمیں سلام کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منا کیا فرمایا ورا تدا برو خبردار تھوڑی تھوڑی باتوں پر چھوٹے چھوٹی چیزوں کی بنا پر ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھلاؤ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو بلکہ آگے چل کر کے دوسرے سے سلام کرو اور مسافہ ملاؤ اسی لیے نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں ان دونوں میں سب سے اچھا وہ مسلمان ہے ممبدا عب سلام جو سلام کرنے میں پہل کر جاتا ہے پر کہ سلام کرنے میں انسان پہل کرے گا تو اس سے الفت محبت پیدا ہوگی آپ نے رغبت دلائی فرمایا خیر ہوں علیہ السلام سب سب سے افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل جائے پکڑ جائے اور اسی پر اگر وہاں کھڑے سلام کر لینے کے بعد مسافہ ملا لے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مقرر کر دیں تو نبی علیہ السلام ساتھ نماتے ہیں دونوں جب مسافہ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کے حق میں دعائیں مقرر دیتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے اور دونوں کے ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے یہ صرف اس بنا پر میرے بھائی ہو کہ اس سے اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اس سے آپس کی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے رب العالمی نے فرمایا لا تدابرو نمبر دو وڑا خبردار تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے بخش نہ رکھو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جگہ نہ کرو آپس میں کوشش کرو کہ اپنے دل سے ہر مسلمان بھائی کی نفرت بخش اور عداوت نکال کر کے کھیل دو میرے بھائیوں آپس میں چھوٹی چھوٹی معاملات کی بنا پر مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرے ایک دوسرے سے بخش انعام رکھے اور ایک دوسرے سے کنارا اختیار کرے ایک دوسرے کو برا سمجھے اور دشمنی پر آمادہ ہو جائے جس سے امت میں اختلاف امت میں تشدد تشدد اور سفر کا بادی ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اسی لیے آپس میں دوسرے سے نفرت رکھنے کے بجائے اس سب سے بہترین انسان وہ قرار دیا جاتا ہے یہ انسان اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں کے نفرت سے اور عداوت سے پاک رکھتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائے سے افضل سب سے بہترین انسان کون ہے آپ نے ساتھ روایا کل مخموم القلب ہاں، صدوق السان کل میں وہ سدو کے اللسان اے لوگوں سب سے افضل اور سب سے محبوب انسان ہوتا ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ سچی زبان استعمال کرنے والا لیکن فما مخموم القلب مخموم القلب کس کو کہتے ہیں آپ نے شاخ مایا لا حسدا ولا فضیا ولا آپ نے ساتھ رمایا مخموم القلب اس انسان کو کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت نہ ہو اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے بخش نہ ہو حسد نہ ہو کینا کپٹ نہ ہو اگر مسلمان بھائی کا اپنے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق صاف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل مسلمان کو شمار کیا جاتا ہے اسی لیے بڑا تباہ آپ نے فرمایا خبردار اختلاف ڈالنے والی چیز سوال آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو نمبر تین آج فرما والا تحاسد سب سے زیادہ نفرت دلانے والی آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والی اور ایک دوسرے کو جدا کر دینے والی چیز چونکہ حسد ہوتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسد خبردار اللہ تعالیٰ نے کسی کسی مومن بھائی کو آپ کے کسی بھائی کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے خیر و برکت سے نوازتا ہے تو خبردار اس کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرنا اور حسد حسد کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور انسان ہاں، اگر حسد دل میں نہ ہو انسان کا دل صاف ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق دل حسد سے پاک ہو تو یہ انسان سب سے افضل انسان کہا جاتا ہے مسد احمد بن حمل کا وہ آکیہ یاد کریں کہ نبی سامنے ہوئے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے آنے سنا لوگوں دیکھو ابھی ایک جنتی انسان آنے والا ہے ایک جنتی انسان آنے والا ہے لوگ دیکھ رہے تھے ایک صحابی آئے اختصار بڑا طویل واقعہ آئے آئے جوتا رکھا اور تحیت المسد پڑھ کر کے بیٹھ گئے پھر دوسرے دن آج بنا دیکھو ایک جنتی آدمی مسجد میں آنے والا ہے تھوڑی دیر میں پھر وہی کروالے صحابی آئے لوگوں نے کہا لوگوں نے شکیت یہی ہے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ مجلس برخاست ہونے کے بعد وہ صحابی جس کے مطابق تین دن نبی ربیع نے فرمایا دیکھو جنتی انسان آنے والا ہے جب وہ جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا اس کے ساتھ ساتھ گئے گئے اور کسی ایک ہیلے اور بہانے کے ساتھ تین دن ان کے ہاں ٹھہرے اور سوچتے تھے کہ رات میں کوئی بہت بڑی عبادت کرتا ہے جس کی بنا پر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے لیکن معمولی سے تحجد کی نماز کوئی بہت بڑی عبادت نہیں تین دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عرما نے کہا اللہ کے بندے تم کیا کرتے ہو کون سی تمہاری عبادت ہے کہا کیوں کہا اللہ کے رسول سے تین دن تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون سی نیکی پائی جاتی ہے جس کی مینا پر تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی کہا ہماری عبادات نہیں ہے لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ایک نیکی میں نے اپنا رکھا ہے وہ کیا جب سے مسلمان ہوا آج تک ہم کسی مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے یہی حسد سے دل پاک ہے اسی لیے اللہ کے رسول وسلم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دیا تو میرے بھائی اللہ رسول فرماتے ہیں لا تباغدو ولا تدابرو ولا تحاسدو وکونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ نبی السلام نے اتفاق کو اتحاد کی دعوت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑے شختی کے ساتھ ارشاد رمایا بالج جما ارے کمبل جما سے وہی یا کمبل میرے امت کے لوگوں تم آپس میں مل کر کے رہنا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا وہی آمل کمبل آپس میں جھگڑے لڑائی اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا نبی علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ السلاط اسلام نے دیکھا ایک سفر میں دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا ایک تھے انسار اور دوسرا گروہ تھا مہاجرین جو ہے ان میں چند آدمیوں کے اندر آپس میں لڑائی پیدا ہو گئی اختلاف ہو گیا انصار نے کہا یا لل انصار اور اس نے اپنے کبھی قوم کو یا لل انصاریوں انصاری مجاہد مہاجر ہم سے لڑ رہا ہے مہاجر نے بھی اس کے جواب میں کہا یا لل مہاجرین اے مہاجروں کی گروہ ہمارے مدد کے لیے پہنچو یہ عربوں کا دستور تھا جہاں لڑائی ہوتی تھی اب اپنے اپنے قبیلے کو بلایا کرتے تھے سارے مسلمان ایک تھے لیکن وہاں دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو دونوں نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا یا الگ انصاری نے کہا اے انصاریوں دو ہماری مدد کے لیے اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو ہماری مدد کے لیے دوڑو نبی علیہ السلام نے سن لیا اور آپ فرمایا ڈاول جاہلی اے لوگوں یہ ایسی پکار ہے یہ ایسی للکار ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑا تو دونوں آپس میں اپنے اپنے مدد کے لیے اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے قبیلوں کو بلا رہے ہیں تاکہ دونوں قبیلے آئے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں یاد رکھو نہ ڈاول جاہلیا یہی وہ جاہلیت کی پکار ہے جس کو اس نام نے ختم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے مٹایا ہے پھر آپ نے فرمایا دو منتنا او کما کارا خبردار اب آئندہ کبھی اپنی برادری کو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں مدد کے لیے نہیں پکارنا دو فینہا بنتنا اس سے توبہ کر لو یہ بدبو دار چیز ہے جو امت کو لڑانے والی اور امت میں اختلاف پیدا کر دینے والی چیز ہے دو فینہا انہا اس گندی چیز کو چھوڑ دو جس چیز کو ہم نے بچایا ہے اس بدبو دانی چیز کو اب دوبارہ امت میں میں نہ آنے دو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کو رحمت کرا دیا ہے اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اللہ کی رحمت اللہ رب العالمین کی مہربانی کا سبب اسلام نے اتفاق کو اتحاد کرا دیا ہے اور آپس میں لڑنا اور آپس کے اختلافات کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عذاب کرا دیا ہے آپ نے فرمایا الجماعت رحما الجماعت رحمہ والفرقت عذاب اے لوگوں مل کر کے رہنا یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی مدد ہے یہ اللہ گا الجماع جب کوئی قوم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتی ہے تو یہ اللہ گا الجماع اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور یاد رکھو اول ولفرخوا اور آپس میں لڑنا اور اختلاف کرنا یہ جھگڑے لڑائیاں جو ہیں اور کے بندیاں جو ہیں آج فرمایا ول کا تو عذاب یہ اللہ کا عذاب ہے جب کسی قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تو اس عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے جھگڑے ہر قسم کی لڑائی ہر قسم کے اختلافات سے محفوظ رکھے ہمیں آپس میں الفت محبت اور ایک دوسرے کی سار ہمدردی کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول ادا واشکر اللہ کل دمبی آ تو گئی رہی الحمد للہ وقفا وسلام العباد عباد الدین مصطفیٰ اماد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد کی بہت ہی برکتیں رکھی ہیں خیر ہی خیر اس کے اندر ہے ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ید اللہ الجما الجما الرحما اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خیر و برکت کا خیر و برکت کا ذمہ لیا ہے اتفاق کی برکتوں میں سے یہ ساری برکتیں ہیں اسی لیے الحمد اگر ان برکتوں کو دیکھنا ہو اتفاق کی اتحاد کی برکتوں کو دیکھنا ہو تو جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں الحمدللہ یہ سات ملک الگ الگ تھے یہ آپس میں جدا جدا تھے لیکن اللہ رب العالمی نے جب توفیق دیا یہ سات ملک مل کر کے یہ آپس میں ایک ایک ہو گئے اور اتفاق اور اتحاد کر لیا اس کے بعد سے الحمد للہ ذرا دیکھیں اس ملک میں کتنی برکتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین سے نوازا سب سے بڑی برکت یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دینی مداری یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے اسکول اور کالج کرنے قائم کرنے کے توفیق سے فرمایا رب العالمین نے ان کو بڑے بڑے ہاسپٹل اور بڑے بڑے مستشفیات اور دواخانہ قائم کرنے کی توفیق سے فرمائی یہ اتفاق کی برکت ہے کہ قدم قدم پر آپ کو عالی شان سے عالی شان بہترین سے بہترین قدم قدم پر آپ کو مسجدیں نظر آ رہی ہیں کہ مسجدوں کے اندر آپ کے لیے نماز کا بہترین قسم کا انتظام اور ہر قسم کا امن و امان اللہ نے دے رکھا ہے اتفاق اور اتحاد ہی کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنایا ہے اور کسی ملک کو امن و امان نصیب ہو جانا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہوتا ہے یہ علاف قریش علاف ہند رہ لتا شتا فلیا بنو رب حاد البئی اللہ اب من جو امر من خوف کسی ملک کو اللہ رب العالمین دو نعمتوں سے نوازے یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ رزق کی کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی کر دے ہر قسم کا رزق اللہ رب العالمین انہیں عطا کر دے کھانا کھانے پینے کی فراوانی اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ انہیں امر امان نصیب فرمائے اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ سو فرماتے ہیں یاد رکھو جس انسان کو جس قوم کو جس ملک کو اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے نواز دے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اسے امر و امان عطا کر دے نمبر دو اللہ تعالیٰ اس سے بیماریوں سے پاک رکھے اور صحت و تندرستی ادا کرے نمبر تین صرف چوبیس گھنٹے کا اگر کھانا اس کے پاس ہے لیکن تھوڑے سے کھانے کے ساتھ اب امان اس کو نصیب ہو نبی رہے صحت و تندرستی اسے حاصل ہو آپ نے ساتھ سمایا جس شخص کو یہ تین نعمتیں مل جائیں سمجھو کہ پکانے دنیا بے رہا سمجھو کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے نبی علیہ السلام نے روایا رمایا اتفاق اور اتحاد جب رہتا ہے تو طرح طرح سے خیر اور نیک کام کرنے کا موقع ملا کرتا ہے نبی علیہ کے اس فرمان کو سنو کہ اللہ کے رسول نے ساتھ رمایا خیر اناس بین الناس اے لوگوں سب سے بہترین انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کو نیک بنائے صالح بنائے محب و متو سنت بنائے اور پوری امت کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کے حکمرانوں کو نیک مال کی توفیق نصیب فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ہر قسم کے ہر قسم کے ہر قسم کی وہ بات نہیں جو قوم کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے نقصان دہ ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ کرے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ہر وہ کام انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے اے جو امت کے لیے قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ہو آخر میں خاص چیز یہ ہے کہ جس شہر میں ہم اور آپ موجود ہیں شارجہ کے کے اندر یہاں حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے اور وہاں سے ان کی صحت اور آفیت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تمام اور یہ بھی مومن کا ایک مومن کی شان ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ہم تمام لوگوں کا فریدا ہے کہ ان کی شفا کلی کر کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی شفا ہر قسم کی آفیت اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پاک رکھے اللہ تعالیٰ انہیں شفا آجرا کا فرما جو بیماری اللہ تعالیٰ ان کو لاحق ہو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے انہیں شفا انہیں صحت آجرا اور کامرا نصیب فرمائے اللہ محمد والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ امر